امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عطا بن یزید لئیسی سے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے یعنی قطع تعلق کر کے رکھے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی منہ مو موڑ لے اور وہ بھی منہ مو موڑ لے اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6532